وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر ایک میاد کا حکم رکھا اور ایک مقررہ ودا اس کی یہاں ہے پھر تم لوگ شک کرتے ہو